يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله أين كسبه وفيما أنفقه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم معزز بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ہجری سال کا اختتام ہے اور اس سال کے ختم ہونے کے بعد ہماری زندگی کا بھی ایک سال ختم ہو جائے گا جب سال ختم ہوتا ہے تو دنیا دار اپنے تجارت کا اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں ایک دیندار کو بھی ایک مسلمان کو بھی اپنے نفس کا محاسبہ یوں تو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے جب ہم سوئیں تو سوتے وقت پہ نفس کا محاسبہ کریں کہ آج ہم نے کیا کیا ہے جس کا کرنا ہمارے لیے ضروری تھا کیا ہم نے اسے کیا یا نہیں کیا جن چیزوں کا چھوڑنا ہمارے لیے ضروری تھا کیا ہم نے وہ چیزیں چھوڑی یا نہیں چھوڑی ان تمام چیزوں کا محاسبہ انسان کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے لیکن چونکہ سال کا اختتام ہے تو کم سے کم اگر ہر دن یا ہر ہفتے یا ہر مہینے ہم نفس کا محاسبہ نہیں کر پاتے تو کم سے کم سال کے اختتام پر ہمیں ضرور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے یہ رات اور دن کے آنے جانے میں ہمارے لیے نصیحت ہے ہمارے لیے عبرت ہے اس سے ہماری زندگی کا ایک ورق ختم ہوتا ہے سال ختم ہوتا ہے ایک لمحہ گزرتا ہے ایک سیکنڈ گزرتا ہے حقیقت میں ہماری عمر کم ہوتی جاتی ہے یہ تو ہم اور آپ اپنی تسلی کے لیے کہہ لیا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کی عمر بڑھتی ہے یا ہماری عمر بڑھتی ہے حقیقت یہ ہے کہ کسی کی عمر بڑھتی نہیں ہے بلکہ اس کی عمر کم ہوتی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر شخص کی عمر لکھ دی ہے اور جتنی عمر لکھ دی ہے جتنی سانسیں وہ گزارتا ہے جتنے لمحات گزارتا ہے اس لکھی ہوئی عمر میں وہ سانسیں اور وہ لمحے کم ہوتے جاتے ہیں اس لیے سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عمر بڑھتی نہیں ہے بلکہ اس کی عمر دن بدن روزانہ کم ہوتی جاتی ہے لہذا ہم اپنی منزل کے قریب ہوتے جاتے ہیں ہماری منزل جنت ہے ایک مسلمان کی منزل اور اس کی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ جنت ہونی چاہیے اس کے لیے انسان کوشش کرے اس کے لیے محنت کرے اس کے لیے عمل کرے اس کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرے اللہ رب العالمین نے جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا الذین آمنوا منطق اللہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کی توحید کو اپناؤ اس کے دین پر عمل کرو سچائی کے ساتھ امانتداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ جو دین اللہ رب العالمین اپنے نبی کو دیا ہے اس دین پر عمل پیرا ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ کا خوف تمہارے دل کے اندر ہو اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے تقوا میرے بھائیوں اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی گئی ہے اور آپ لوگوں کے علم ہے کہ تقوا کے اندر سب سے پہلی چیز جو داخل ہے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان ہے اس کے نبیوں پر ایمان ہے اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنانا یہ سب سے پہلے اس کے اندر داخل ہے اگر کسی بندے مومن کے پاس توحید خالص نہیں ہے تو حقیقی معنوں میں متقی نہیں بن سکتا ہے تقوا کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنانا اپنے آپ کو شرک سے دور رکھنا یہ سب سے اہم چیز ہے بنیادی چیز ہے اس کے بغیر کسی بھی انسان کے اندر تقوا نہیں آ سکتا ہے کیونکہ جو سب سے بڑا حکم ہے اللہ رب العامین کا وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اقرار کرنا ہے اللہ رب العامین کی توحید خالص کو اپنانا ہے جو انسان اللہ رب العامین کے سب سے بڑے حکم کو نہیں اپنائے گا باقی دیگر حکموں کو اپنانے میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے تقوی کے اندر اور دین کے اندر انسان اپنے اندر توحید خالص پیدا کرے انسان اپنی تمام عبادتوں کو خالص اللہ رب حربلامین کے لیے کرے اور شرک اور بدعت خرافات سے اور تمام چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے کیونکہ اگر انسان شرک کرے گا تو اللہ رب ربان کے کسی بھی عمل کو پسند نہیں کرے گا اور کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا اور شرک انسان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس طریقے سے اس کے کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو توحید پر قائم رکھے اور شرک سے اپنے آپ کو دور رکھے تو اللہ فرماتا الطق اللہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو نفس ماں قد لغدی و تق اللہ اور ہر نفس کو چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے اس کو دیکھے اس کو جانچے اس کو پڑھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے کل آنے والا ہے کل آنے والا ہے اور اس سے کسی کو مفر نہیں ہے کسی کے لیے دوام اور ہمیشگی نہیں ہے ہر آنے والا کل انسان کو اس کل کے لیے قریب کر دیتا ہے اس لیے انسان اس کے لیے کیا تیاری کر رکھا اس کا محاسبہ کرے ہم دنیا کے لیے بہت زیادہ تیاریاں کرتے ہیں بہت زیادہ اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے اور ہمیشہ اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے ایک انسان چھٹی پر جانے والا ہے جب بھی وہ مارکیٹ میں جاتا ہے کوئی نہ کوئی سامان لے کر کے آتا ہے چارپائی کے نیچے رکھ دیتا ہے اور پورے سال گویا کہ اس چھٹی کے لیے اور اس اجازے کے لیے تیاری کرتے رہتا ہے اور جس دن جانا ہوتا ہے اس دن اپنے سامان کو پیک کرتا اور دیکھتا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ سامان ہو چکا ہے اتنا زیادہ ہو گیا کہ جو لگت سے جو خطوط یا اس طریقے جو یہ لائنس ہمیں چھوٹ دیتی اس سے کہیں زیادہ ہمارا سامان ہو چکا تو انسان پورے سال اگر پورے سال نہ صحیح تو کم سے کم کئی مہینہ پہلے اس کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے جبکہ یہ چند دنوں کا سفر ہے چند دنوں کا سفر اس کے لیے انسان اتنی کوشش کرتا ہے انسان اس کے لیے اتنی محنت کرتا ہے اور جب گھر جانا ہو تو انسان اچھے کپڑے خریدتا ہے نئے کپڑے خریدتا ہے جوتے خریدتا ہے سامان خریدتا ہے اور اس کے لیے تیاری باقاعدہ کرتا ہے چند دنوں کا سفر ہے یہ اس کے لیے ہم اور آپ اتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں لیکن ایک ایسا سفر جس میں انسان کے لیے واپسی نہیں ہے جو چلا گیا دنیا سے واپس نہیں آئے گا نہ وہ خود آئے گا نہ اس کی روح واپس آئے گی ہم اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کرتے ہیں اور آج نہیں تو کل کل کریں گے پرسوں کریں گے اور اس طریقے سے اپنی ساری زندگی لہو لعب میں اور بیکار چیزوں میں ہم اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں تو ہر نفس کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت وہ نفس و ماقد مت لغت کل کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے اس کا انسان کو محاسبہ کرنا وہ تق اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو پھر اللہ رب العامی نے تقبہ اختیار کرنے کا حکم دیا یہ دنیا میرے بھائی فانی ہے انسان فانی ہے کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا جو کچھ بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے یہ وقتی طور پر ہے آپ کا منصب آپ کی خوبصورتی آپ کا مال آپ کی تندرستی آپ کی طاقت آپ کے محلات آپ کی زمین و جائیداد سب دنیا کے اندر یہ فانی ہے ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں آج ہم چلے جائیں گے کل ہماری اولاد ہمارے ورثہ اس کے وارث ہو جائیں گے وہ چلے جائیں گے ان کے وارث اس کے ان کے وراثت میں وہ چیز چلی آئے گی کوئی میرے بھائی یہاں کسی کے پاس کوئی چیز ہمیشہ کی ملکیت نہیں ہے یہ چند دنوں کی چند مہینوں کی ملکیت ہے جب تک ہماری سانس باقی ہے جب تک ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں جس دن ہم نے آنکھیں بند کر لی اور ہم نے سانس توڑ دیا یہ ساری چیزیں ہم سے ختم ہو جائیں گی کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا سب کو ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے سب اکیلے آئے ہیں دنیا سے اکیلے جائیں گے انسان کا سب سے بہترین ساتھی اس کا عمل ہے وہی انسان کو وہی انسان کا ساتھ دینے والا ہے دنیا میں کتنا ہی مخلص ساتھی کیوں نہ ہو کتنا ہی آپ کا بہترین دوست کیوں نہ ہو قبر سے آگے آپ تک آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا قبر سے آگے نہیں جا سکتا قبر میں دفن کر دے گا مٹی دے دے گا اس کے بعد واپس چلا آئے گا اس سے آگے نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ جو آپ کا حقیقی ساتھی ہے وہ آپ کا عمل ہے وہی آپ کے ساتھ جانے والا بس اور کوئی چیز نہیں جائے گی نہ آپ کی مال و اولاد جائیں گے نہ آپ کی بیوی جائے گی نہ آپ کی اولاد جائے گی جس کے لیے ہم اور آپ سب کچھ کرتے ہیں حلال و حرام کماتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں رشوت لیتے ہیں اور اس طریقے سے غلط کام کرتے ہیں اپنی زندگی کے لیے اور اس طریقے سے اپنی اولاد کے لیے اور کہ ہم انہیں بہترین چیزیں دے کر کے جائیں جس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں آنکھیں بند ہو جانے کے بعد کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا زیادہ سے زیادہ آپ کو قبر تک لے جائیں گے اٹھا کر کے اپنے کندھوں پر اور قبر میں دفن کر کے سب کے سب واپس چلے آئیں گے آپ کا ساتھی جو حقیقت میں ہے وہ آپ کا نیک عمل ہے وہی آپ کا حقیقی اور سچا ساتھی ہے اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ ایک انسان کو سچے ساتھی کی تلاش میں رہنا چاہیے حقیقی ساتھی کی تلاش میں رہنا چاہیے جو آپ کا ہمیشہ ساتھ دے اس کی تلاش میں انسان کو رہنا چاہیے تو ہمارا سچا ساتھی ہمارا عمل ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے عما خلط الجنا ولین صلی اللہ علیہ ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہ چند دنوں کی زندگی اللہ نے جو دی ہے یوں ہی بیکار نہیں دی ہے اس زندگی کا ہم کو حساب دینا ہے اس زندگی کا حساب دینا پل پل کا ہمیں حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے موجود ہیں جو ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات کو درج کرتے ہیں ہمارا رجسٹر تیار ہو رہا ہے کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے یہ رجسٹر نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے یا فلاں نے ہمارے ساتھ یا فرشتوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے ساری چیزیں ہمارے سامنے اللہ ابامین دفتر کی شکل میں کتاب کی شکل میں اللہ ابامین حاضر کر دے گا وقت لکھا ہوگا ٹائم لکھا ہوگا ساری چیزیں لکھی ہوں گی آپ نے وہ جرم کہاں کیا ہے کہاں کس جگہ کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے جرم تنہائی میں کر لیا ہے کسی کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے میرے بھائیو ایک اللہ کی ذات ہے جس کو ہر چیز کا علم ہے ہر چیز سے باخبر ہے دنیا کا کوئی بھی چپا اللہ بامن کے علم اور قدرت سے خالی نہیں ہے سب اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے ہم کتنا بھی سوچ لیں کہ ہم نے لوگوں کی نگاہوں سے اوجل ہو کر کے گناہ کیا ہے نہیں میرے بھائی دنیا والے آپ کو کچھ نہیں کر سکتے دنیا والے ہمارا کچھ نہیں کر سکتے زیادہ سے زیادہ آپ کو برا سمجھیں گے زیادہ زیادہ کچھ آپ کو نصیحت کر سکتے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن ایک ذات جس نے آپ کو پیدا کیا ہمیں پیدا کیا پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اس ذات کی نگاہوں سے کوئی انسان اوجر نہیں ہو سکتا اللہ تاخذ تو مولان اس ذات کو نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے اس ذات کے سامنے ہر انسان اپنے گناہوں کو کرتا ہے اس رب کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے جیسے ایک انسان اگر کسی کے سامنے کوئی گناہ کر لیتا ہے اس کے سامنے حاضر ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے اسے پشیمانی ہوتی ہے جب بھی اس کے سامنے حاضر ہوگا وہی منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا کہ میں نے اس کے سامنے غلط کام کیا تھا برا کام کیا تھا ہمیشہ انسان اپنے آپ کو اس کے سامنے حقیق جانے گا اپنے آپ کو اس کے سامنے وسوا سمجھے گا کہ اس آدمی کو معلوم ہے کہ میں نے گناہ کیا تھا میرے بھائی اللہ العالمین جس کی نگاہوں کے سامنے کھلے عام اس کی زمین اس کی دھرتی پر ہم گناہ کرتے ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر تصور پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے ایک ایک چیز کا ہمیں میرے بھائی حساب دینا ہے جو کچھ اللہ نے دیا اس کا آپ کو حساب دینا ہے ہمیں دینا پوری دنیا والوں کو اس کا حساب دینا ہے اور لا سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے لا تزول اب دن ام القیامہ کسی بھی بندے کے دونوں قدم قیامت کے دن اس وقت تک ہل نہیں سکتے جب تک کہ اسے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے جب تک چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے اس وقت کسی بندے کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا سب سے پہلے عمر ہی فیما میں اپنا اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس نے اپنی عمر کہاں لگائی عمر کو کہاں خرچ کیا اس نے وقت کو کہاں خرچ کیا ہمارے پاس فارغ البالی ہے کہتے ہیں کہاں وقت گزارے ہم انسان کو کچھ نہیں سمجھ آتا آج کل موبائل ہے واٹس ایپ ہے فلمیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے گانے سننا شروع کر دیتا ہے اور گندی فلمیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم نے وقت کو صحیح جگہ استعمال کر لیا میرے بھائی یہ وقت کا صحیح استعمال نہیں ہے یہ وقت کا غلط استعمال ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے اللہ رب العامن کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے یہ شعور پیدا کرنا ہے ہمارے اپنے دنوں کے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں ان کے سامنے اس چیز کا شور نہیں رہتا احساس نہیں رہتا گناہ کر لیتے ہیں کہتے دیکھا جائے گا پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور جو لوگوں کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا لوگ اس طرح سمجھتے ہیں دنیا کے معاملے میں انسان نہیں سوچتا دنیا کے معاملے اگر اس کے پاس مال کم ہے یہ نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ بھی میرے علاوہ کتنے ایسے لوگ جن کے پاس اتنا بھی مال موجود نہیں ہے ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے انسان یہ نہیں سوچتا دنیا کے معاملے میں اس میں دنیا کے لیے تو آگے سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے سب سے آگے رہنے کی کوشش کرتا ہے سب سے بڑا محل ہونا چاہیے سب سے اونچی گاڑی ہونی چاہیے سب سے بہترین موبائل ہونا چاہیے اور اس طریقے سے اور ساری چیزیں دنیا کی ہونی چاہیے اس میں نہیں سوچتا کہ ہم سے بھی نیچے کے لوگ موجود ہیں جنہیں وقت کی روٹی میں اثر نہیں ہے صاف پانی انہیں نہیں ملتا ہے کھانے کے لیے انہیں نہیں موجود ہے کوئی چیزیں ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے جبکہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ انسان دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے جو سے کمتر لوگ ہیں ان کو دیکھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھے اپنے سے اوپر لوگوں کو جو سے زیادہ دیندار ہیں اسے زیادہ اچھے لوگ ان کو دیکھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک چار چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا کسی انسان کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس نے اللہ نے جس کو عمر دی پچاس سال ساٹھ سال کہاں گزاری ہمارے ہماری حدیث ہے اگر کسی آدمی کو ساٹھ سال کی عمر مل جائے تو اللہ تو اسے عذر نہیں مانا جائے گا اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا اور میں نے کچھ نہیں اور اس طریقے سے مجھے موقع ملا نہیں ملا نہیں اس کے لیے اتنی عمر کافی ہے عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا وہ ہم جس دہی فیما ابلا اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا جوانی بھی وقت میں عمر میں شامل ہے لیکن جوانی انسان کی زندگی کا سب سے بہترین اور ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان اس کا اس کے اندر جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے اس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس شہوت ہے مال سب کچھ اس کے پاس موجود ہے اور خوبصورتی ہے جوانی ہے اس کے پاس اس جوانی کے اندر جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے اس لیے بطور خاص جوانی کے بارے میں اللہ ابامن قیامت سوال کرے گا کہ انسان نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا ہے اس جوان اللہ کے سر کی سے حدیث پہلے پیش کی گئی تھی ایک ایسا جوان جو اللہ تعالیٰ کے بعد بھی جس کی پرورش ہوگی اللہ اربان القیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا تمہاری جوانیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا عمر کے بارے میں عام سوال ہوگا جوانی کے بارے میں بطور خاص سوال ہوگا وہاں علم ہی مادہ عمل حفیح اور جس نے علم حاصل کیا اس پر کہاں تک اس نے عمل کیا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا آپ کو خطبوں کے ذریعے سے کتابوں کے ذریعے سے دروس کے ذریعے سے جو بھی علم ملتا ہے اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو ٹھیک ہے ہم نے عمل کیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ سوا قیامت دن سوال کرے گا کہ تمہیں یہ چیز معلوم ہوئی تھی تم نے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا یہ سب سے بنیادی چیز ہے میرے بھائیوں اس لیے بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور بنیادی علم میں توحید کا علم آتا ہے شرک سے دوری کا علم آتا ہے کہ انسان تمام چیزوں کا علم حاصل کرے توحید پر قائم رہے کیونکہ یہی سب سے اہم علم ہے سب سے اہم عبادت ہے سب سے اہم توحید ہے جس کے لیے اللہ ہر بلا نے ہمیں اور آپ کو اور پوری دنیا کو پیدا کیا ہے تو اس کے علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ علم کہیں ہمارے لیے ابال جان نہ بن جائے ہم نے علم تو حاصل کر لیا اگر عمل نہیں کیا تو علم ہمارے لیے ابال جان ہوگا لہذا انسان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے اگر آدمی کے پاس علم نہیں تھا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عزر کو قبول کر لے لیکن علم آ جانے کے بعد اگر انسان عمل نہیں کرے گا تو قیامت کے دن سے سوال کیا جائے گا آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم خطبے میں سنتے ہیں بداعت کے خلاف شر کے خلاف مولانا صاحب نے کہہ دیا دیکھا جائے گا ہمارے معاشرے میں سب لوگ کرتے ہم بھی کرتے رہیں گے آپ یہ کہہ کر کے یہاں نکل جائیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں نکل سکتے آپ کو بتایا گیا آیتیں پیش کی گئی دلیلیں دی گئی سب کچھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اب آپ کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اوپر ہم عمل کریں لہذا ضروری ہے کہ انسان جو کچھ علم حاضر کرتا ہے اس کے اوپر عمل کرے ورنہ یہ علم اس کے لیے وبال جان ہوگا اور چوتھی چیز وہ انمال ہی عین کسب ہو مال اس نے کہاں سے کمایا وہ فیمان فق اور اس نے مال کہاں خرچ کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ پوچھے کہ مال کے بارے میں دو سوال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا مال حرام طریقے سے کمایا حرام طریقے میں خرچ کیا تباہی اور بربادی ہے مال حلال طریقے سے کمایا لیکن حلال طریقے میں خرچ کیا اس مال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا ہم مال حرام طریقے سے اگر کماتے ہیں اور حلال جگہوں پر خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا رشوت کمال چوری کمال جھوٹ کمال ہم اسے مسجد میں دے دیں مدرسے میں دے دیں صدقات و خیرات کر دیں نہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا ریاکاری کے ساتھ خرچ کرتے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ پاک ہے پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے اس نے اللہ اپنے نبیوں کو پاکیزہ چیزاں کھانے اور اسے خرچ کرنے کا حکم دیا اللہ رب العالمین وہی حکم اپنے مومن بندوں کو بھی دیا ہے کہ پاکیزہ کھائیں پاکیزہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں اگر حرام طریقے سے کما لیا اور دیالو بن گئے مہربان بن گئے بہت بڑے سیٹ ہیں بہت خرچ کرتے ہیں مدرسوں کو دیتے ہیں یتیموں پر خرچ کرتے ہیں بیاہوں پر دیتے ہیں میرے بھائیوں اس کا کوئی فائدہ انسان کو ملنے والا نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا کیونکہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے حرام مال ہے وہ اللہ تعالیٰ حرام مال کو قبول نہیں کرتا حلال طریقے سے کمائیے حلال طریقے پر خرچ کیجیے تب جا کر کے مال اللہ تعالیٰ کا ہمارا کے لیے کی طرف سے اللہ کا فضل ہوگا اللہ کی نعمت ہوگی لہذا یہ مال کے بارے میں بھی قیامت اللہ تعالیٰ ہم سوال کرے گا مال کہاں کمایا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہر بندے کو ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العامین ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق نہ سنائے اللہ ایک عمال کرنے کی توفیق دے اللہ ربان ہمیں اپنی باتوں پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے شرک سے اللہ ابامین ہم سب کو دوری رکھے اور سنت پر قائم رکھے بدعت اور خرافات سے اللہ اقبان ہم سب کو دور رکھے اور ہماری وفات ہماری زبان سے کل میں توحید جاری ہو وفات کے بعد اللہ ابنامین ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے آنے والا سال ہمارے لیے وہ گزرے ہوئے سال سے بہتر بنائے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں اور زیادہ نیک امال کرنے کی توفیق دے جو ہم سے غلطیاں اور گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف کر دے ان خامیوں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے تو معاف کرنے والا ہے ان تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں جو ہم نے جان بوجھ کر کے کیا یا اعلانیہ طور پر کیا انجانے میں کیا اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے اللہ تعالیٰ تو ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے اللہ تمہیں جنت نصیب فرما عامر رب العامین بارک اللہ علیہ ویاکم بلایات ذکل حکیم جواد الکریم ملکم برف الرحیم